السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیا حال ہیں آپ کے اب تو آڈیٹنگ کمپلیشن پہ آ گئی خیر سے کافی آڈیٹنگ سیکھ لی آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنے والا ہوں یوں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ٹاپک میں بالکل اینڈ پر آ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں حقیقت میں یہ وہ ٹاپک ہے جس کے اوپر آڈیٹر کام سب سے پہلے کرتا ہے آڈیٹ پلاننگ میں نے یہ ایسا کیوں کیا کہ یہ والا ٹاپک بالکل آخر میں آ کر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے رکھا بھائی پہلے میں آڈیٹ پلاننگ آپ کو بتاتا پھر بعد میں تمام باتیں آپ کے ساتھ کرتا جبکہ اب جبکہ آڈیٹنگ کا سبجیکٹ ختم ہونے کو آیا تو میں نے کہا جی چلیں آپ پلاننگ بھی بتا دیں کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آڈٹ پلاننگ جو شخص کر رہا ہے وہ ایک کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہے وہ ایک کوالیفائڈ پرسن ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے پلاننگ کے دوران یا پلاننگ کے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طرح سے آڈٹ کو پلان کرنا ہے اس لیے وہ تمام ٹیکنیکل باتوں کو جانتے ہوئے اس کلائنٹ کے آڈٹ کو پلان کر رہا ہوتا ہے اور جبکہ آپ حضرات ماشاءاللہ سے جو کہ ابھی آڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں اگر آغاز میں میں نے بات کی ہوتی آڈیٹ پلاننگ کے حوالے سے تو کچھ ادھر سے گزر رہی ہوتی باتیں کچھ ادھر سے گزر رہی ہوتی اس لیے میں نے یہ آڈٹ پلاننگ کا ٹاپک اینڈ میں آ کر آپ کے لیے رکھا سو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی آڈٹ پلاننگ آڈیٹ پلاننگ میں ان نے جو انگیجمنٹ آف دا آڈیٹ ہے اس کی پرفارمنس کو کس طرح سے کس بہتر طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے وہ پاسبل بنانا ہوتا ہے آپ نے انگیجمنٹ لیٹر میں یہ بات پڑھ لی کہ آڈیٹر نے اپنے کلائنٹ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے وہ بات آڈیٹر اپنے کلائنٹ کو باور کرا دیتا ہے انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے اور اب وہ جب انگیجمنٹ لیٹر کے ذریعے سے معاملہ طے ہو گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں تو اب آڈیٹر پلان کرتا ہے کہ میں نے کیسے یہ کام کرنا ہے تو how to perform the audit یہ آڈٹ پلاننگ ہے اب آڈٹ پلاننگ میں آڈیٹر نے اپنی تمام اگلی اسٹریٹجیز بنانا ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان اسٹریٹجیز پہ عمل کروانا ہوتا ہے اس نے اپنے اسٹاف کے ذریعے سے اور فائنلی پھر اس نے آڈیٹر نے رپورٹ پیش کر دینا ہوتی ہے کلائنٹ کو سو so یہ سرگرمیاں چلتی ہیں آڈیٹ میں تو آڈیٹ پلاننگ میں دو ایریاز ہیں جن کو کور کیا جاتا ہے number one is establish the overall audit strategy for the engagement کہ جس انگیجمنٹ کے لیے اس آڈیٹر نے کوشش کرنی ہے اس کی بہتر پرفارمنس کے لیے اس کے لیے ایک اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جائے اب وہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے یہ ان شاء اللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے اس کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں جو کہ ان شاء اللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے نمبر ون یہ پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے اور نمبر ٹو یہ کہ developing an audit plan in order to reduce audit risk to an acceptably low level ایک تو ہم نے اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی بنانی ہے اور اب اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی بنانے کے بعد ہم نے ایک آڈیٹ پلان بنانا ہے آڈٹ پلان بھی ان شاء اللہ تعالی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ آڈٹ پلان میں کیا بنایا جاتا ہے اور کیوں آڈٹ پلان بنانا ہے تاکہ وہ جو آڈٹ رسکس ہیں وہ کم از کم ہو جائیں اس طرح سے ہم نے آڈٹ پلان بنانا ہے کہ آڈٹ رسک جو ہے کہ مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ موجود ہو سکتی ہیں وہ رسک کم از کم ہو جائے تو جی آڈیٹر جب پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو بذات خود آڈیٹر تو شامل ہوتا ہی ہے اس پلاننگ میں پلس وہ اپنے کچھ مزید ٹیم ممبرس کو بھی اس میں شامل کر لیا کرتا ہے اب جب پلاننگ کرنے کی باری آ رہی ہے جب اوور آل اسٹریٹجی اس نے بنانی ہے آڈیٹ کی اور جب اس نے آڈٹ پلان ڈیویلپ کرنا ہے تو وہ اپنے کچھ مزید ٹیم ممبرس کو بھی ساتھ بٹھا لیا کرتا ہے ان کی ایکسپرٹیز جو ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا اب وہ اس کے ٹیم ممبرس کون سے ہوتے ہیں فار ایگزامپل اس کی فرم میں موجود جو ایکسپرٹس ہیں ڈفرینٹ فیلڈس کے جو اس کے اپنے مینیجرس ہیں یا جو ایون اس کے پاس سینئر ٹرینیز ہیں ان کو بٹھا لیا کرتا ہے کہ بھائی ہم نے پلاننگ کرنی ہے اس آڈیٹ کلائنٹ کے لیے وہ سب مل کر پھر پلاننگ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آڈٹ پلاننگ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس آڈٹ انگیجمنٹ کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا ہے اور آڈٹ پلاننگ میں دو باتیں موجود ہیں number one is overall audit strategy and number two is audit plan اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیٹ پلاننگ جو ہے وہ کس طرح سے معاون ہوتی ہے آڈیٹر کے لیے اس میں نمبر ون کامس کے it ensure that appropriate attention is devoted to areas of the audit اب یہ important areas of the audit کیا ہے جن کے بارے میں یہ ہمیں پلاننگ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان پر بھرپور قسم کی اٹینشن ریکوائرڈ ہے یا پلاننگ میں یہ چیز موجود ہوتی ہے اور پلاننگ کرنے سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ایریاز ہوتے ہیں ان پر بھرپور توجہ دی جا سکتی ہے اب وہ امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں لائک ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن بہت امپورٹنٹ ایریا کیا اگر ہمارے آڈیٹ کلائنٹ نے ریلیٹڈ پارٹیز کے ساتھ اب ریلیٹڈ پارٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا پہلے کہ ڈائریکٹرز ہیں سبسیڈری کمپنیز ہیں ایسوسیٹ کمپنیز ہیں وغیرہ ان کے ساتھ ہمارے آڈیٹ کلائنٹ نے اگر کوئی ٹرانزیکشن کی ہوئی ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہوگا آڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہمارے آڈیٹ کلائنٹ نے کچھ کام آؤٹ سورس کیے ہوں گے ان کو بھی امپورٹینس حاصل ہے اب وہ کون کون سے کام آؤٹ سورس کیے ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل ڈیٹ کلیکشن ہے ڈیٹر سے پیسے لینے ہیں اب اس کی فیکٹرنگ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک نہ سمجھ آ جائے تو بھی ٹھیک یہ فائنینشل مینجمنٹ میں آپ نے پڑھنی ہے یا پڑھ لی ہوگی فیکٹرنگ کہتے ہیں ڈیٹرز سے پیسے آپ خود تو نہیں لے سکے آپ فیکٹر اپوائنٹ کر لیتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ڈیٹر سے پیسے ریکور کریں گے اور ہمیں دیں گے وہ ان کے ساتھ جو بھی ہمارا معاملہ طے ہوتا ہے کمیشن وغیرہ کا یا پرسنٹیج کا دیٹس این ادر اسٹوری بہرحال آپ نے آؤٹ سورس کیا اس کے علاوہ کچھ نارمل روٹین کے بھی امپورٹینٹ ایریاز ہوتے ہیں لائک like سیلس ہیں امپورٹنٹ ایریا بھرپور توجہ دی جانی چاہیے payroll inventory these all are important areas تو پلاننگ کے ذریعے سے ہم ان امپورٹنٹ ایریاز پر بھرپور توجہ دے سکنے کے قابل ہو جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کمس کہ پوٹینشیل پرابلمس لائک سلو کہ potential problems are identified and resolved on a timely basis اب یہ پوٹینشیل پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں یعنی کہ جس پہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پرابلمس آئیں گی ہمیں پوٹینشیل اس کو کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ موجود ہے جو کہ ابھرے گا اس کو کہتے ہیں پوٹینشیل تو پوٹینشیل پرابلم جو ہمیں لگتا ہے کہ پرابلمس ابھریں گی فار ایگزامپل کوئی ہم آڈیٹ کلائنٹ سے انفارمیشن جو لینا چاہیں گے وہ بہت سلو پروسیس کے ذریعے سے ہم تک پہنچے گی یہ ایک پوٹینشیل پرابلم ہو سکتی ہے اور پھر یہ بھی ایک پوٹینشیل پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جو نئی رولز اور ریگولیشنز بعض اوقات ہماری ریگولیٹری اتارٹیز کی طرف سے آتی ہیں نئی ریگولیشنز وہ پروپرلی انکارپریٹ نہیں کی جائیں گی اپنی اکاؤنٹنگ میں ان کے مطابق اکاؤنٹنگ نہیں کی گئی ہوگی جو نئے انٹرنیشنل فائنینشل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس اپنا جا رہے ہیں ان کے مطابق اکاؤنٹنگ نہیں کی جا رہی ہوگی پوٹینشیل پرابلمس تو اس قسم کی جو پوٹینشیل پرابلمس ہوں گی ان کو کس طرح سے ہم نے ریزالو کرنا ہے پلاننگ کے ذریعے سے ہم اس کو کور کریں گے next comes engagement is properly organise and managed اب یہ بھی پلاننگ کے ذریعے سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں پلاننگ ہمیں اس ایریا میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آڈیٹ انگیجمنٹ کے تحت ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں وہ ہم آڈٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرلی مینج کر سکیں آرگنائز کر سکیں تاکہ ہمارا آڈٹ جو ہے بڑا ایفیشنٹلی اور افیکٹلی افیکٹولی پرفارم ہو تو اس کی افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ پرفارمنس کے لیے ہم پھر اپنے آڈٹ انگیجمنٹس کو پراپرلی آرگنائز کرتے ہیں اور مینج کرتے ہیں اس پلاننگ کے ذریعے سے اب نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے جی کہ proper assignment of work to engagement team members یہ بھی ایک بینیفٹ حاصل ہوتا ہے آڈیٹ پلان ہمیں اس میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ انگیجمنٹ ٹیم ممبرس جو ہیں ان کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کی جا سکیں پراپر انسٹرکشنس پرووائڈ کی جا سکیں کہ جی آپ نے کس طرح سے آڈٹ پرفارم کرنا ہے کن کن ایریاز پر آپ کی نظر ہونا چاہیے اور آپ کے کام کیا ہوں گے کرنے کے آڈٹ پلاننگ کی وجہ سے ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے next facilitation of direction and supervision of engagement team members اب انگیجمنٹ ٹیم ممبرس یعنی کہ وہ جو آڈیٹ کلائنٹ پر سٹاف گیا ہوا ہے آڈیٹ فرم کی طرف سے اس کو ڈائریکشن دینے میں بھی آڈٹ پلاننگ خاصی حد تک فیسلٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اب یہ آڈیٹ پلاننگ ہمیں اس حوالے سے بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے آڈٹ سٹاف بھیجا اپنے کلائنٹ پر اس کو جو ڈائریکشن دینی ہے اس کو ہم نے جو انسٹرکشنز دینی ہے وہ بھی پلاننگ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں سو so, یہ بھی ایک ایریا کور ہو جاتا ہے آڈیٹ پلاننگ کے ذریعے سے next comes coordination of work done by of components and experts اب پلاننگ کے ذریعے سے ہم یعنی کہ آڈیٹرس ایک اور ہیلپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کمپونیٹس کے آڈیٹرس ہیں لائک میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کمپونیٹ کو وہ جو ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی کا ریلیشن شپ ہے کمپونیٹ کا ریلیشن شپ ہے نا تو جو سبسڈری کمپنی کے آڈیٹرس اگر ڈفرینٹ ہیں تو ان کے ساتھ کوآڈینیشن ہم نے لینی ہے کیسے ایکسپرٹس اگر انوالوڈ ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح کوآڈینیٹ کرنا ہے ایون انٹرنل آڈیٹرس کے ساتھ کس طرح کوآڈینیٹ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم آڈٹ پلاننگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان تمام باتوں کو اچیو کرنے کا ان تمام کاموں کو حاصل کرنے کا اب یہ جو آڈٹ پلاننگ ہے انفیکٹ اس کی nature timing and extent vary کرتی ہے اب اس کے ویری کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں like size and complexity of the entity auditor's previous experience with the entity اور پھر changes in circumstances that occur during the audit engagement اب یہ جو آڈیٹ پلاننگ کی ایکٹیویٹیز فرق ہو سکتی ہیں ان کی وجوہات ہم نے ڈسکس کی کہ جی وہ جو آڈٹ کلائنٹ ہیں اگر ڈفرینٹ سائز کے ہوں گے ان کے ان کی کمپلیکسٹیز اگر ڈفرینٹ ہوں گی ان کے بزنس کی تو وہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے ہم پھر پلان کر رہے ہوں گے آڈیٹ کو یا ہمارا پریویس ایکسپیرئنس ہمیں کچھ گائیڈ کر رہا ہے تو پلاننگس ویری کریں گے اوور دا ایئرس اور اگر ہمارے کرنٹ آڈیٹ انگیجمنٹ کے دوران میں کوئی چینجز رونما ہوتی ہیں تو بھی ویری کرے گا ہماری آڈٹ پلاننگ یعنی کہ ہم نے سال کے شروع میں تو پلاننگ کچھ اور کی تھی کرنے کی لیکن دوران سال کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ وی شوڈ پلان ڈفرینٹلی اچھا پلاننگ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ پلاننگ کوئی ایک دفعہ کر کے بس ختم نہیں کر دی ہم نے ڈاکومینٹ کلوز نہیں ہو جاتا یہ ایک کانٹین پروسیس ہے پلاننگ جیسے ہی ہم پچھلے سال کا آڈٹ کمپلیٹ کرتے ہیں اگلے سال کے آڈٹ کی پلاننگ شروع ہو جایا کرتی ہے فالو کیا اس پوائنٹ کو ایئر ون کا آڈٹ ہم نے جب کمپلیٹ کیا تو اس وقت ابھی ایئر ٹو کی اکاؤنٹنگ چل رہی تھی اب ایئر ٹو کی اکاؤنٹنگ تو پورا ایئر ٹو جب ختم ہوگا تب وہ اکاؤنٹنگ اینڈ ہوگی لیکن ہم ایئر ون کا آڈٹ کمپلیٹ کرتے ہی ایئر ٹو کے آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ کر دیا کرتے ہیں اور پھر وہ کنٹینیول ہے چلتی رہتی ہے انٹل انلیس کے ایئر ٹو جو ہے اس کا آڈٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے فالو کیا اب جیسے ایئر ٹو کا آڈٹ کمپلیٹ ہوا اس کی پلاننگ وہاں پر جا کے پھر ختم ہوئی اور ساتھ ایئر تھری کے آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ ہو گئی سو ایئر ون کا آڈٹ کمپلیٹ ہوا ایئر ٹو کی آڈٹ کی پلاننگ سٹارٹ کر دی اور پھر ایئر ٹو کا آڈٹ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا اس کی پلاننگ چلتی رہتی ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اچھا بھائی اب موقع آ گیا کہ میں آپ کو وہ جو آڈٹ پلاننگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ذرا ڈیٹیل سے بتا دوں آپ کو یاد ہے نا دو ایکٹیویٹیز ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی آغاز میں نمبر ون اب یہ اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہم ان دونوں کو بال ترتیب سیکھیں گے اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی جو آڈیٹر بناتا ہے اس آڈیٹ کے لیے اس میں ان فیکٹ دو باتیں ہوتی ہیں جو وہ کور کر رہا ہوتا ہے ایک تو آڈیٹر جو یہ آڈیٹ اسٹریٹجی بناتا ہے this strategy sets the scope timing and direction of the audit اور دوسرا it guides the development of the more detailed audit plan یعنی کہ اس آڈیٹ کے scope timing and direction scope timing and directions کے بارے میں آڈٹ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ اسکوپ کیا ہوگا کہاں تک ہم نے اس کو کور کرنا ہوگا ٹائمنگ کیا ہوں گے کون کون سے کام کس کس وقت سر انجام دینا ہوں گے اور پھر ڈائریکشنس اور اہم بات کیا کہ اس پر بیس کر کے اسٹریٹجی پر بیس کر کے پھر پلاننگ یعنی کہ جو آڈیٹ پلان ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہوتا ہے تو جناب یہ جو آڈیٹ اسٹریٹجی ہے it involves number one determining the characteristics of the engagement جو کہ اس کے اسکوپ کو ڈیفائن کریں گے انگیجمنٹ کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جس پہ بیس کر کے اسکوپ جو ہوتا ہے وہ ڈیٹرمن ہو رہا ہے اب لائک like, کس طرح کی رپورٹ پیش کرنی ہے اب اس میں وہ کلائنٹ اسپیسیفک اس سے متعلق جو انڈسٹری ہے اس کی جو ریگولیشنز ہوں گی ان کو فالو کیا جائے گا یہ اسٹریٹجی بنا رہا ہے اور ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں انڈسٹری کی بھی تو کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو اکانومی انڈسٹری اور کمپنی کے بارے میں بتایا تھا اکانومی ملک کی اس خطے کی انڈسٹری وہ جو آپ کا بزنس ہے اس سے متعلق انڈسٹری لائک ٹیکسٹائل انڈسٹری اس میں ایک ویونگ یونٹ آپ کی کمپنی سو so, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی آپ کے آڈیٹ کلائنٹ سے اسپیسیفک اس کے مطابق آپ نے رپورٹنگ کرنی ہوگی وہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے number one number two ascertaining the reporting objective of the engagement اب اس انگیجمنٹ سے متعلق ہم نے جو رپورٹنگ کرنی ہے ان کی ٹائمنگ کیا ہوں گی ڈیڈ لائنس کیا ہیں کب تک ہم نے وہ رپورٹ پیش کر دینی ہے اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوں گی انٹرم بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی یا صرف فائنل رپورٹ ہی پیش کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اسٹریٹجی جو ہے بنائی جاتی ہے next comes considering the important factor that will determine the focus of the engagement team's efforts اب وہ جو انگیجمنٹ ٹیم ہے اس نے جو کام کرنا ہے اس کا کام کتنا فوکسڈ ہونا چاہیے اس کے بارے میں اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی لائک دیکھتے ہیں number one determination of appropriate materiality levels like پر identification of areas where there may be higher risk of material misstatements like preliminary identification of material components and account balance اب دیکھیں ہم مٹیریلٹی لیول کو ڈیٹرمن کرنے کی بات کر رہے ہیں ہائی رسک ایریاز کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اسٹریٹجیز بنانا ہوں گی ان کے بارے میں کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے اپنے انگیجمنٹ ٹیم وہ جو آڈیٹ سٹاف ہے اس کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے کہ ہائی رسک ایریاز پہ کیسی آپ کی کنسنٹریشن ہونا چاہیے اور پھر کس ایکسٹینٹ تک آپ نے classes of transaction and different account balance کو ویریفائی کرنا ہوگا مزید اس میں evaluation of whether the auditor میں plan to obtain evidence regarding the effectiveness of internal control and identification of recent significant entity specific industry financial reporting اور ادر ریلیونٹ ڈیولپمنٹس سو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ اوور آل آڈٹ اسٹریٹجی میں موجود ہوتی ہیں اچھا اب overall audit strategy resources کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اس میں موجود ہوتی ہیں ریسورسز ریسورسز کے بارے میں یاد رکھیے گا ریسورسز فائنینشل ریسورسز بھی ہوتے ہیں اور ریسورسز ہیومن ریسورسز بھی ہوتے ہیں کئی شکلیں ہیں ریسورسز کی ٹیکنیکل ریسورسز بھی ہوتے ہیں سو so, ان ریسورسز کے بارے میں آڈیٹر اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بہترین لیول پر آ کر یوز کرنا ہے for example the resources to deploy for specific audit areas کہ یہ ہیومن ریسورس کی بات ہو رہی ہے اب کہ اب ہم نے ہائی رسک ایریاز پر جو زیادہ اسکلڈ ٹیم ممبرس ہوں گے ان کو بھیجیں گے ان کو ہم کہیں گے انہیں ڈپلوائے کریں گے کہ جناب یہ ہائی رسک ایریا جو ہیں ان کو آپ نے آڈٹ کرنا ان کے بارے میں آپ نے آڈٹ ایویڈینس تلاش کرنا اب ریسورسز کی پلاننگ بھی چل رہی ہے نا یہاں پر یہ اسٹریٹجی چل رہی ہے اور اس کے بعد the amount of resources to allocate to specific audit areas for example کہ ہم نے کتنے ٹیم ممبرس انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے بھیجنے اب دیکھیں نا یہاں تک پلینڈ ہوتا ہے آڈیٹر ہر ایک چیز پر یہ نہیں کہ اچھا یار چل تین بندے چلے جاؤ بھائی نہیں سر جی تین تو نہیں اویلیبل چل یار آبزرو بھی کرنا نا کوئی نہیں کسی اور کو بھیج دینا کہیں اور یہاں پر تین چلے جاؤ اب وہ کہیں اور کی پلاننگ جو ہے وہ ادھر ڈسٹرب کر دی یا یہاں پر چل یار دو دو تو بھیجو یار نہیں پلین ہو کے چلتا ہے آڈیٹر باقاعدہ ایک اسٹریٹجی پہلے سے بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے پہلے سے ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے ہائی رسک ایریا وہاں پر کس طرح کے ہمارے انگیجمنٹ ٹیم ممبرس جائیں گے کتنے لوگ انوینٹری کاؤنٹ کو آبزرو کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر وین ٹو ڈپلو ریسورسز یعنی کہ اب ان ریسورسز کی ڈپلائمنٹ جو ہے کب کرنی ہے کیا انٹرم ہے یا کٹ آف ڈیٹس پر ہے کٹ آف ڈیٹ سمجھتے ہیں نا اتنا تو یار جلدی نہیں بھولا کرتے جو آپ کی بیلنس شیٹ ڈیٹس ہوتی ہیں تو when to deploy these resources اور how much resources are managed directed and supervised یعنی کہ وہ جو انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کی بریفنگ اور اس کی ڈی بریفنگ کا کیا وقت ہوگا ان کو ریویو کب کیا جائے گا کیا کلائنٹ پر ہی ان کو ریویو کیا جائے گا یا کلائنٹ سے واپس آ لیں تب ان کا ریویو کیا جائے گا سو so, یہ جو ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن ہے آڈیٹر اس پر اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا سو so, ہم نے اسٹریٹجی میں دیکھا کہ اسٹریٹجی بیسیکلی کام کرنے کا طریقہ کار ڈیفائن کیا جاتا ہے اس کے اندر اب کام کیا کرنا وہ کس میں آتا ہے آڈیٹ پلان میں تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آڈیٹ پلان کی اب ایک مرتبہ جب کہ overall audit strategy develop ہو چکی ہے تو آڈیٹر اب آڈٹ پلان بنانے جا رہا ہے آڈیٹ پلان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ آڈٹ پلان بنایا جاتا ہے آڈٹ رسک کو ایکسپٹیبلی لو لیول تک ریڈیوس کرنے کے لیے ایکسپٹیبلی لو لیول یعنی کہ اس لیول تک آپ آڈٹ رسک کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں جہاں تک آپ کہیں گے کہ اوکے یہاں تک مجھے ہے ٹالریبل ایرر کی جو بات ہم کیا کرتے ہیں سو یہ آڈٹ پلان جو ہے اب کہنے کو تو یہ بات ہے کہ جی اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجی کے بعد بنایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھیے گا پہلی بات تو یہ کہ آڈیٹ پلان بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی سیکوینشل نہیں ہے کہ جی پہلے آڈٹ اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں گی تب آڈٹ پلان بنائے جائیں گے بلکہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں کئی مرتبہ تبدیلیاں ایسی رونما ہوتی ہیں اینٹی میں کہ جس کی وجہ سے آڈیٹر کو اسٹریٹجی تبدیل کرنا پڑتی ہے اور آڈٹ پلان بھی تبدیل کرنا پڑتے ہیں سو so ایسی بات نہیں ہے کہ جی اسٹریٹجی اور آڈیٹ پلان سیکوینشل ہیں بلکہ یہ ساتھ ساتھ بنائے جا رہے ہوتے ہیں تبدیلیاں بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ان میں اب یہ جو آڈٹ پلان بنائے جاتے ہیں ان میں آڈٹ پروسیجرز کو انفیکٹ ڈیفائن کیا جاتا ہے یہ وہ پروسیجرز ہیں جن کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہوتا ہے اور پھر ان سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس پر بیس کر کے کنکلوژ ڈرا کیا جاتا ہے ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل کی جاتی ہے جس پر رپورٹ کی جاتی ہے سو ان آڈیٹ پلانس کو ڈاکیومینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ڈاکومینٹ کر لیتے ہیں آڈٹ پلان کو تو یہ ہمارے پاس ایک ایویڈینس ہوتا ہے اس بات کا کہ آڈیٹ پراپرلی پرفارم کیا گیا سو آڈٹ پلان میں جو پروسیجرز موجود ہوتے ہیں یا آڈٹ پلان جن پروسیجرز کو کور کرتا ہے وہ تین طرح کے ہیں number one description of the nature timing and extent of planned risk assessment procedures that is sufficient to assess the risk of material misstatement اب یہ رسک اسسمنٹ پروسیجرس کیا ہے انفیکٹ یہاں پر آڈیٹر نے جو آڈیٹ کلائنٹ کا نالج حاصل کرنے کے دوران اس کی اینٹی کا نالج حاصل کرنے کے دوران کچھ آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں ایریاز ان میں اس کو رسکس نظر آ رہے ہوتے ہیں مٹیریل میں اسٹیٹمنٹس کے ان رسکس کو جاننا ہوتا ہے اور ان کو پھر آڈیٹ پروسیجرز کے ذریعے سے پکڑنا ہوتا ہے اب یہ ایسے رسکس ہوتے ہیں جن کو پھر پہچانا جاتا ہے ایسے پروسیجرز اپنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کا ان کی شدت کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ رسک جو ہیں کس حد تک شدید ہیں material misstatements in financial statement کے اندر موجود ہونے کے لیے اور کس حد تک یہ ہماری رپورٹ کو ڈسٹارٹ کریں گے یا اس سے پہلے کس حد تک یہ financial statements of the audit client کو ڈسٹارٹ کریں گے ان رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے جو پروسیجرز اپنائے جانے ہیں ان کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے آڈٹ پلان کے اندر لائک ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ تو بات کی بات ہے نیچر اس کی کیا ہوتی ہے ڈفرینٹ ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہیں اینالیٹیکل پروسیجرز کے ذریعے سے ان رسکس کو پکڑا جا رہا ہوتا ہے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے کیا جا رہا ہوتا ہے اور آبزرویشن کے ذریعے سے بھی ان کی اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو رسک اسسمنٹ پروسیجرس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ان کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے تاکہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ کے رسکس کو ہم منیمائز کر سکیں دوسرا جو پروسیجر اس آڈٹ پلان کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے a description of the nature timing and extent of planned further audit procedure at the assertion level of each material class of transaction account balance and disclosures اب یہ ادر پروسیجرس کی بات آ گئی اب اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبسٹینٹو پروسیجرز کی بات آ رہی ہے کہ material class of transaction account and کے بارے میں اب ہم پروسیجرز اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے آڈٹ پلان کے اندر لکھ دینا یہ کیوں کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انٹرنل کنٹرول پر کتنا ریلائی کرنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اوکے جی اب ہم یہ والے پروسیجر بھی اپنائیں گے ان پروسیجرز کے ذریعے سے بھی آڈیٹ ایویڈنس حاصل کریں گے اور پھر تیسرے درجے پر جو پروسیجرز ہیں وہ ادر پروسیجر ہیں these are required to carry out for the engagement in order to comply with international standard on auditing for example entity کے لیگل ایڈوائزر سے ڈائریکٹلی انفارمیشن سیکھ کرنا اس کے لیے کیا پروسیجرس ہوں گے اب یہ ادر پروسیجرس ہیں اب ہم چار یہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق ہماری آڈیٹنگ ہو اب وہاں پر ہمیں بہت سے ادر پروسیجرس بھی اپنانے پڑ رہے ہیں اب وہ ادر پروسیجرس لائک اب وہ باہر کی دنیا کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہیں ان کے لیے کیا پروسیجرس ہوں گے سو رسک اسسمنٹ پروسیجرس پھر test of details at different classes of transaction account balance and disclosures ان کی اسرشن سے متعلق اب وہ وہ میں رسک سے متعلق رسک اسمنٹ پروسیجرز میں بھی بات کور ہو چکی ہوئی ہے ویسے کہ ڈفرینٹ ایسرشن لیول پر بھی جو کچھ رسک ہوتے ہیں ان کو رسک اسسمنٹ پروسیجر میں کیا جا رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں پر ان کی ٹیسٹ آف ڈیٹیل ویریفیکیشن کی بات جو پہلے سے آپ سیکھ بھی چکے ہوئے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور پھر ادر پروسیجر تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ آڈیٹ پلان کا حصہ ہوتی ہیں سو آپ آڈٹ پلان کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کہ آڈیٹ پلان میں پروسیجرز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ آڈٹ کن پروسیجرز کے ذریعے سے کیا جائے گا یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم سفیشنٹ اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس کن آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے حاصل کریں گے سو so دیٹ کہ آڈٹ رسک جو ہے وہ بہت منیمم ہو جائے ایک ٹالریبل ایرر کے لیول پر آ جائے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایکسپٹیبلی لو لیول پر لے کر آنے کے لیے اب جی نیکسٹ بات یہ آتی ہے کہ during the course of audit اگر کوئی تبدیلیاں رونما ہوں تو پلاننگ ڈسیزن بھی تبدیل ہو جائیں گے اب یہ ایک اہم مرحلہ کہ during the course of audit بعض اوقات ہمارے آڈٹ کلائنٹ کے بزنس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اب ان تبدیلیوں کے باعث کیا آڈٹ اسٹریٹجی جو بنائی گئی تھی اس میں کوئی تبدیلی رونما ہونی چاہیے یا جو ہم نے آڈٹ پلان بنایا ہے کہ یہ یہ پروسیجرز اپنائیں گے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے کیا وہ پروسیجر تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں تو جناب ہونا چاہیے اب دیکھیں نا یہاں پر ہمیں اسٹریٹجی بھی آل ٹوگیدر تبدیل کرنا پڑے گی اور آڈٹ پلان بھی تبدیل کرنا پڑیں گے ایک ایگزامپل دیتا ہوں فار ایگزامپل میں کوئی بڑی تبدیلی کی بات نہیں کرتا ایک کانٹراڈکشن کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے جو ایویڈینس حاصل کیے تھے ان ایویڈینس کے اوپر بیس کر کے ہمارا کنکلوژ کچھ اور تھا اب جب ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں کہے تو وہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں جانے پر ہمیں جو آڈیٹ ایویڈینس ملے وہ آل ٹوگیدر کنٹراڈکٹنگ تھے ان ایویڈینس سے جو evidence we obtained through the test of controls اب بتائیے اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول ٹھیک نہیں ہے ٹیسٹ آف ڈیٹیلس بتا رہی ہیں کیا اکاؤنٹ بیلنس درست نہیں ہے کلاسز آف ٹرانزیکشن درست نہیں ہے ڈسکلو درست نہیں ہے ان کے لیول پر ڈفرینٹ اثرشنس جو ہوئی ہیں ان کو جب ویریفائی کرنے کی بات آئی تو ان پہ ہمیں ٹھیک ایویڈینس نہیں ملے جناب لہذا اب ہمیں آڈٹ پلان میں تبدیلی لانا ہوگی اور اپنے آڈٹ پروسیجر کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کے ریفرنس میں کچھ پلان تبدیل کرنا ہوگا وہ ایکسٹینٹ بڑھانا پڑے گی لہذا اگر کچھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں تو آڈٹ پلان تبدیل کر دیے جاتے ہیں نیکسٹ ہم بات کریں گے ڈائریکشن سپرویژن اینڈ ریویو کی اب یہ ڈائریکشن سپرویژن اینڈ ریویو کس کا وہ جو آڈٹ انگیجمنٹ ٹیم ہے اس کا یعنی کہ ہم ڈائریکشنز جب دے رہے ہوں گے انہیں تو وہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز ہوں گی سیٹ آف انسٹرکشنز کے how to perform audit how to perform different audit procedures how to obtain sufficient appropriate audit evidence یہ ڈائریکشنس اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ ہم آڈیٹ پروگرام کہتے ہیں کہ آڈیٹ پروگرام دیں گے ہم اپنے انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو اور پھر ہم nature timing and extent determine کریں گے کہ کب ریویو ہوگا کب سپرویژنس ہوں گی اور کس ایکسٹینٹ تک کی ڈائریکشن آپ کو دی جائیں گی اور کتنی مرتبہ ہم ریویو کریں گے آپ کے کام کو انفیکٹ یہ تمام جو نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ کی باتیں ہیں اس ڈائریکشن ریویو اینڈ سپرویژن کے ریفرنس میں اس آڈیٹ پروگرام کے ریفرنس میں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کچھ حقائق پر for example size and complexity of the entity پر ایریا آف دا آڈیٹ پر رسک آف مٹیریل پر and the capabilities and competence of personnel performing the audit work اس بات پر اب ان وجوہات کی بنا پر جو ایکسٹینٹ ہوگی جو ٹائمنگز ہوں گی ان ڈائریکشن کی اور سپرویژنس کی وہ کم یا زیادہ ہو جائیں گی اب فرض کریں نا وہ جو اسسڈ آپ کے رسک آف مسٹیٹمنٹ ہیں وہ اگر زیادہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اگر ہو سکتی ہیں based on your assessment based on your risk assessment procedures تو ان کے زیادہ ہونے کی بنا پر آپ ایکسٹینٹ بھی بڑھا دیں گے سپرویژن کی اور پھر ڈائریکشن بھی اس حوالے سے آپ کی جو ہوں گی وہ تبدیل ہو جائیں گی سو so, بہرحال آڈٹ پروگرام جو دیا جاتا ہے اس میں بھی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے اس کی نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ بھی جو ہے تبدیل ہو سکتی ہیں سپرویژن جو ہے وہ بھی بڑھائی جا سکتی ہیں اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جو ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے وہ ہے ڈاکیومینٹیشن آڈیٹر کو اپنے تمام پلانس کو ڈاکیومینٹ کر لینا چاہیے اب آڈیٹر جو بھی پلاننگ کر رہا ہے جو بھی پروسیجرز ڈیولپ کر رہا ہے جس طرح کے وہ آڈیٹ پروگرامز بنا رہا ہے ان کو وہ زبانی کلامی نہیں رکھتا ان کو وہ ڈیولپ کر لیتا ہے ایک میمورینڈم کی شکل دے دیتا ہے ایک میمورینڈم کی شکل میں ان کو ڈیویلپ کرتا ہے اپنی فائل میں لگاتا ہے اب یہ چیزیں اس کے لیے ایک ریفرنس ہوتی ہیں کہ پچھلے سال یہ پلان کیا گیا تھا اور اس پلاننگ کے مطابق آڈیٹ پروسیجرز اپنائے گئے تھے آڈیٹر کچھ اسٹینڈرڈ آڈیٹ پروگرامس بھی اپنا کچھ اسٹینڈرڈ چیک لسٹ ہوتی ہیں ان کو اپنا کہ یہ کام کیے جائیں گے چیک لسٹ بنا لی جاتی ہیں وہ چیک لسٹ جو ہوتی ہیں انگیجمنٹ ٹیم ممبرس کو دے دی جاتی ہیں کہ اس ایریا میں آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں ان کو وہ ٹک کر لیں گے اور ان کو پھر ڈاکومینٹ کر لیں گے یوں بھی ہوتا ہے اور پھر ان ڈاکومینٹس کو اپنی نیڈس کے مطابق اپنے نالج کے مطابق جو اس آڈیٹ کلائنٹ کے بارے میں آپ نے حاصل کیا اس کے مطابق امینڈ بھی کیا جا سکتا ہے چینج بھی کیا جا سکتا ہے so designed already designed audit programmes بھی موجود ہوتے ہیں چیک لسٹ بھی موجود ہوتی ہیں ان میں اکارڈنگلی کچھ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں اور پھر آڈیٹر نے اپنے میمورینڈم بھی ڈیولپ کر لیے ہوتے ہیں جو کہ اس نے آڈیٹ پلان کیا ہوتا ہے اس کے ریفرنس میں سو so ان کو ڈاکیومینٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو ڈاکیومینٹ کر لیتا آڈیٹر یہ ڈاکیومینٹیشن کے ریفرنس میں امپورٹنٹ بات سو ہم نے یہ بات دیکھی آج کے لیکچر میں کہ پلاننگ کتنی اہم ہے آڈیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آڈیٹر کبھی بھی ان پلانڈ یا ان پلانڈ نہیں چلتا اب وہ پلاننگ جو ہے it comprise of overall audit strategies and the audit plan اب اوور آل آڈیٹ اسٹریٹجیز میں آپ نے جو مختلف شکلیں دیکھی اس میں اس میں اسٹریس کس بات پر ہے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن پر وہ بھی ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن پر کیونکہ آڈیٹر خود تو نہیں پہنچا ہوتا اس جگہ پر آڈیٹر نے تو کام لینا ہوتا ہے آڈیٹ انگیجمنٹ ٹیم ممبر سے لہذا وہ اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کس کیلیبر کے ٹیم ممبر سے کیا کام لیا جائے گا کس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے گا ہاں اپنی سپرویژن جو ہے وہ رکھی جائے گی اس کی ٹائمنگز ڈیفائن کی جاتی ہیں اور پھر آڈٹ پلان ڈیویلپ کیا جاتا ہے جس میں کہ پروسیجرز ایکسپلین کیے جاتے ہیں کہ جن پروسیجرز کے ذریعے سے سفیشنٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کیے جائیں گے اور ان ایویڈینس پر ایک ریزنیبل ایشورینس حاصل ہونے کے بعد رپورٹ کیا جائے گا آڈیٹ کلائنٹ کو اور یہ پروسیجرز بھی ہم نے دیکھے کہ تین طرح کے آڈٹ پلان میں شامل کیے جاتے ہیں رسک اسمنٹ پروسیجرز پھر آڈٹ پروسیجرز جو ادر وائز ہوتے ہیں جس میں آپ کے ٹیسٹ آف کنٹرول اور ٹیسٹ آف ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور ادر دین دیز پروسیجرز جن میں کہ آڈیٹر باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے کچھ مزید نالج حاصل کرنے کے لیے کچھ مزید ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے جو کہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے کنکلوژ کو اور پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ بات بھی دیکھی کہ جو آڈٹ پلان ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے بلکہ تبدیلی کی جانی چاہیے اور وہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں پھر آڈٹ اسٹریٹجی میں بھی ہوتی ہیں اور آڈٹ پلان میں بھی ہوتی ہیں تبدیلیاں اور پھر جو بھی یہ تمام کام ہیں ان کو ڈاکیومینٹ کر لیا جاتا ہے ایک میمورینڈم کی شکل میں سو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر ابھی آڈٹ پلاننگ کے ریفرنس میں کچھ تھوڑی سی باتیں مزید رہ گئی ہیں ان شاء اللہ تعالی وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ